حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن اوپئی بن سلول منافق مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے میں جلدی سے آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ ابن اوبئی کا جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے فلاں فلاں دن ایسی ایسی باتیں کی میں اس کی شرارتیں شمار کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے آخر فرمایا عمر ایک طرف ہٹ جاؤ جب میں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ استغفار کرو یا نہ کرو اللہ مغفرت نہ کرے گا تو میں نے استغفار کو اختیار کیا ہے اگر مجھے علم ہوتا کہ میں ستر دفعہ سے زائد استغفار کروں تو اسے معافی ہو جائے گی تو میں یقیناً ستر دفعہ سے زائد بھی استغفار کر دیتا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا پھر واپس تشریف لے گئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سورہ برات کی دو آیتیں اتریں ولا تصلی علی احد الا آیا اے نبی ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز اس کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر دعا مغفرت کے لیے جائیں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور پھر اسی انکار و فس کی حالت میں فوت ہوئے بعد میں مجھے اپنی اس جورت پر جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بہت تعجب ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم رکھنے والے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اڑسٹھ